سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑی جائے اہل علم کا خیال ہے کہ اس حدیث کا تعلق ہڈی توڑنے کے گناہ سے ہے عبد الرزاق نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ داؤد بن قیس کا قول ہے حدیث نمبر بتیس سو چھہتر مسنط احمد